حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ظلم کے طور پر اس کا مال طلب کیا جائے وہ قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیاسی